على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام منصفین عزام اور بزم یوسفی میں شریک میرے ہم مشن ہم پیالہ ہم نوالا ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامین مکرم آج کی اس پرنور مجلس کا موضوع حدیبیہ کے معارف و اسباق ہیں غزوہ حدیبیہ حدیبیہ کے مقام پر سنچے ہجری میں ہوا جو مکہ معظمہ سے نو میل کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام ہے اور اسی کنویں کے متصل ایک گاؤں بھی اسی نام سے موسوم ہے سامین مکرم غزوہ حدیبیہ سے ہمیں یہی درس مل رہا ہے اور یہی معرفت حاصل ہو رہی ہے کہ ایمان کامل ہو یقین کامل ہو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب مبارک بظاہر اتنے لمبی سفر کے باوجود پورا نہیں یہ بات صحابہ کرام کو شک میں ڈال سکتی تھی لیکن جب صحابہ کرام سے کہا گیا کہ خواب سچا ہے لیکن اس کا یہ وقت نہیں ہے تو صحابہ کرام فوراً مان گئے جی ہاں حدیبیہ سے ہمیں یہی درس مل رہا ہے کہ شوق کی شہادت ایک شوق ہے لہٰذا شوق کی خاطر کہیں مقصد فوت نہ ہو جائے کہیں امیر کی نافرمانی سرزد نہ ہو کہیں امیر کی نافرمانی صادر نہ ہو جائے وہ دیکھو وہ دیکھو مشرقین مکہ کی ہٹ درمی باوجود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دفاع کا حکم دیا جنگ کے دوران دفاع اور اقدام میں فرق کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے لیکن صحابہ کرام فوراً مان گئے جی ہاں حدیبیہ سے ہم یہی درس مل رہا ہے اور یہی معرفت حاصل ہو رہی ہے کہ مومن اپنے مفادات کو ترک کر کے امت مسلمہ کے لیے ترستا ہے امت امت مسلمہ کے لیے تڑپتا ہے وہ دیکھو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مشرقین مکہ کی طرف سے عمرہ کی پیشکش پیشکش ہوئی مگر ٹکرا دیا فرمایا اپنے آقا اور رفقا کے بغیر بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا جی ہاں غزب حدیبیہ سے ہمیں یہی معرفت حاصل ہو رہی ہے اور یہی درس مل رہا ہے کہ اگر تمہارا ایک مسلمان بھائی شہید ہو جائے اپنی بے بسی کو ہنسی سمجھ کے اپنی عزت و آبرو کی پرواہ کی بغیر رب کے لیے نکلنا ہے رب کے لیے تلوار گمانی ہے اپنی بائی کا بدلہ لینا ہے وہ دیکھو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی اطلاع ملی چودہ سو صحابہ کرام نے موت پر بیت کر لی کفر کے ایوانوں میں یہ پیغام بھیجا کہ اسلام میں ایک مسلمان کی خون کی کتنی قدر و قیمت ہے اور باول پور والو اللہ اللہ کے ضربے لگانے والو تم بھی ایک کر دو کہ ہم افضل گور شہید رحم اللہ کا بدلہ لینے کے لیے امیر محترم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے غزو حدیبیہ کے معارف و اسباق بھرائیں گے انشاءاللہ سامین مکرم غزوہ حدیبیہ سے ہمیں یہی درس مل رہا ہے کہ جب لڑنے کا حکم ملے تو لڑنا چاہیے لیکن جب رکنے کا حکم ملے تو لڑنے کا خیال بھی دل سے نکال لینا چاہیے وہ دیکھو چودہ سو صحابہ اکرام نے موت پر بیت کر لی تھی موت کے لیے تیار ہو چکے تھے لیکن جب حکم ملا لڑنا نہیں تو لڑنے کا خیال بھی دل سے نکال لیا جی ہاں حدیبیہ سے ہم یہی درس مل رہا ہے اور یہی معرفت حاصل ہو رہی ہے کہ امیر کی ہر بات کو سمجھنا اور اس کی ہر حکمت عملی کی تہ تک پہنچنا کارکن کے لیے بالکل ضروری نہیں بلکہ جو حکم ملے مان لیا جائے بس صرف مان نہ سیکھے اور دیکھو ایک طرف معاہدہ ہوتا ہے دوسری طرف حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ تلیہ پہن کر مکہ معظمہ سے باغ پا کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں جس بات کی اسی تراکم میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے کا حکم فرما دیا چنانچہ حضرت ابو جندل بھی مان گئے صحابہ بھی مان گئے مسلمانوں میں کہتا ہوں کہ اگر آج کے جیش کے باغی ہوتے تو ضرور محمد سے بغاوت کر لیتے نہ سمجھنے کی وجہ سے بغاوت کر لیتے سرکشی کا راستہ اختیار کر لیتے اور نئی تنظیم بنانے کے ناکام کوشش کر لیتے مگر میں قربان جاؤں آقا پر ان کی تاروں پر ان کی یاروں پر کہ وہ فوراً مان گئے جب صحابہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ثابت قدم ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہیں وفادار ہیں تو عرش ندا آئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرت فعلی موافی قلوبہم فانزل السکینت علیہم فتحا قریبا اللہ نے اپنی رضا کا اعلان بھی فرما دیا فتحات کا کا وعدہ وعدہ بھی بھی ہو ہو گیا گیا مال غنیمت اور سب سے بڑھ کر اپنے مقدس شہر مکہ معظمہ کی فتح کا بھی اعلان فرما دیا انا فتحنا لکا فتحا مبینا اور بالآخر نبی السیف والمراحم کا خواب سچا ثابت ہوا لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء آخر میں میں یوں کہوں گا تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے خود ہی انقلاب پیدا کر معرینہ